ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے اور صفی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی جہاد میں شریک نہ بھی ہوتے تو آپ کا حصہ نکالا جاتا تھا اور خمس میں سے سب سے پہلے آپ کے لیے کوئی خاص چیز نکال لی جاتی اور اسے صفی کہا جاتا تھا سننے ابو حدیث نمبر دو ہزار نو سو بانوے